بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور آیت ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کو سمجھاؤں اور اس کا میسج بیان کرو سب سے پہلے آئیے اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اللہ نے کب اسے نادل کیا کیوں اسے نادل کیا اور کون سا وہ انسیڈنٹ اور واقعہ پیش آ گیا تھا کہ جس کی بنا پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نادل کی گئی تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف ایک مرتبہ پھر روانہ ہونے والے ہیں یعنی مدینہ منورہ سے یہ آخری لڑائی جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے اس لڑائی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بڑھنے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا ٹین تھاؤزنڈ کا لشکر دس ہزار کا لشکر ریڈی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اور اللہ نے تو وعدہ بھی کر دیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا کہ ہم تمہیں فتح نصیب کرنے والے ہیں تو ہنڈریڈ پرسنٹ یقین تھا کہ فتح تو ہونے والی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے مکہ جانا ہے مقدس زمین میں جانا ہے کعبت اللہ جہاں موجود ہے وہاں جانا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اس طرح مکہ میں انٹر ہو جائے کوئی لڑائی نہ ہو کوئی جھگڑا نہ ہو نہ خون بہے نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا پڑے بڑی آسانی سے ہمیں مکہ میں پتہ مل جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر ہی اندر تمنا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی ہے کہ ویسے تو مکہ میں خون بہانا حرام ہے لیکن میرے محبوب اگر ایسا وقت آ جائے کہ خون بہانا پڑے تو اسلام کے لیے ایک لمیٹیڈ پیریڈ کے لیے ہم تمہیں اس کی بھی اجازت دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اندر دل میں تمنا ہے کوئی لڑائی نہ ہو کوئی جھگڑا نہ ہو آسانی سے فتح مکہ ہو جائے جو میرے نبی کی تمنا تھی اللہ نے اس تمنا کو پورا بھی کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میجورٹی اور مکہ کے اکثر باشندوں نے تو اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر دیا اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے ان میں ہمت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا فانتم الطلقاء آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کسی سے لڑائی نہیں کسی سے بدلہ نہیں کسی سے ریونج نہیں جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا معافی کا اعلان ہو گیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن گئے کونکر ہو گیا مکہ فتح نصیب ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کو لے کر اور مکہ میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو لے کر اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ یہ منظر کو دیکھنے کے لیے سب کابت اللہ کے پاس جمع ہو گئے کابت اللہ سراؤنڈڈ ہے صحابہ سے ایمان قبول کرنے والوں سے اور جو غیر مسلم تھے وہ بھی منظر دیکھنے کے لیے آئے ایسے وقت میں اب مکہ مکرمہ میں پھر اللہ کا نام بلند ہونے والا ہے پھر اذان کہی جانے والی ہے اور کھلم کھلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور توحید کا نام لیا جائے گا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور فرمایا کہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے اس بنا پر کعبت اللہ کے اوپر اذان ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ کعبہ پر کعبت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں پر کھڑے رہ کر اذان دو اور اللہ کی عظمت کو بیان کرو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی دیوار پر اس کی چھت پر کھڑے ہو گئے یہ منظر جب ان غیر مسلموں نے دیکھا ہے جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا تو جل کر راک ہو گئے کعبہ کے اوپر ایک کالا آدمی چڑھ جائے اور آج مکہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے کھڑے اوپر کھڑے ہو کر ایک کالا آدمی آزاد دے جو کسی زمانے میں غلام تھا جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا جو بالکل غریب ہے مفلس ہے کالا ہے ہم کا رہنے والا ہے عرب نہیں ہے ایسا آدمی آزاد دے گا ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا کاش میں مر گیا ہوتا اس کے پہلے کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا دوسرا کہتا ہے میرا باپ کتنا خوش نصیب تھا کہ اسے یہ دن بھی نہیں دیکھنا پڑا اس کے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا میں بد نصیب ہو کہ مجھے یہ منظر دیکھنا پڑ رہا ہے تیسرا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کے علاوہ کوئی نہیں ملا یہ روایت کے الفاظ ہے کہ یہ کالے کوئے کے علاوہ ان کو کوئی نہیں ملا کہ اس غلام کو حبشی کو کالے کو ایسے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دینے کے لیے اور اللہ کی کبریائے بیان کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ایک چوتھا کہنے لگا مجھے تو بہت غصہ آ رہا ہے بہت کچھ کہنا ہے لیکن کہوں گا تو اللہ بھی اپنے نبی کو خبر کر دے گا بہرحال بہت غصے میں ہے یہ عرب بہت غصے میں وہ لوگ کہ ایک کالا انسان ایک معمولی انسان ایک حبشہ کا رہنے والا ایک نون عرب یہاں پر آ کر کابت اللہ پر کھڑے رہ کر اذان دے یہ انہیں گوارا نہیں تھا غصے میں تل ملا رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نادل فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم فلک نا گند کر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا قرآن کریم کی آیت نازل ہو ہو گئی ارے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے تم سب کا باپ ایک ہے تم سب کی ماں ایک ہے تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے تمہاری اما حضرت علیہ السلام والسلام ہے آدم اور ہوا کے ذریعے سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہاں جو تم ڈیفرنٹ قبائل میں ڈیوائیڈڈ ہو ڈیفرنٹ شاخوں میں ڈیوائیڈڈ ہو تو یہ ہم نے اس طریقے سے تمہارے اندر ڈویژن جو بنائے کہ کوئی یہاں کا رہنے والا کوئی وہاں کا رہنے والا کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی مٹیالا ہے یہ کلر کے اندر جو چینجز ہے یہ ٹرائب میں جو فرق ہے یہ ریس میں جو فرق ہے یہ اس اس بنا پر ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو لتعارفو انٹروڈکشن کے لیے پہچان کے لیے معرفت کے لیے ہم نے اس طریقے سے تمہارے درمیان میں فرق کر دیے ورنہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ تم میں سب سے قریب تم میں سب سے مکرم تم میں سب سے بڑا وہ ہے جس کے اندر تقوی کی دولت موجود ہو یہ قرآن کریم کی زبردست آیت اس دن نادل ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا ایوہ الناس ان اللہ قد رفع عصبت الجاہلیہ اے اللہ نے وہ جاہلیت کی عصبیت کو اب تم لوگوں سے ختم کر دیا ہے کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر بڑا نہیں کوئی ٹرائب کسی ٹرائب پر بڑا نہیں کوئی قوم کسی قوم پر بڑی نہیں کوئی نسل کسی نسل پر بڑی نہیں کوئی کسی پر اونچا نہیں بڑا نہیں اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے اور اگر کسی کا مقام ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے جو تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام والا ہوگا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور قرآن کی سایت نے بتلا دیا کہ قومیت پر فوقیت نہیں ہوا کرتے اور شخصیت جو ہوتی ہے اور تعارف جو انسان کا ہوتا ہے وہ صرف اس کے اندر جو فرق ہے یہ صرف فرق اس کی تعارف کے لیے اور انٹروڈکشن کے لیے ہوا کرتا ہے ورنہ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے خاندان تو پہچان کے لیے ہوا کرتے ہیں قومیت فوقیت کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے اور بدلا دیا گیا قرآن نے قرآن کا جملہ تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں لو کو فرق کرنے کے لیے اور پہچان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مختلف ٹرائبس میں پیدا کر دیا تین عبداللہ آپ کے سامنے کھڑے کیسے آئیڈینٹیفائی کرو گے یہ عبداللہ کون سا وہ عبداللہ کون سا یہ عبداللہ کون سا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب ان میں پر کرنے کے لیے اللہ نے انہیں مختلف نسلوں میں پیدا کر دیا کہ بھئی یہ عبداللہ پٹیل ہے اور یہ عبداللہ خان ہے اور یہ عبداللہ میاں ہے یہ تینوں عبداللہ ہے لیکن ان کو پہچان کے لیے اور ان کی معرفت کے لیے انہیں ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھائی اگر پٹیل عبداللہ سے ملنا ہے تو وہ یہ ہے خان عبداللہ سے ملنا ہے تو وہ یہ ہے میاں عبداللہ سے ملنا ہے تو وہ یہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف نسلوں میں اور ٹرائبس میں ہمیں پیدا کر دیا ورنہ وطن کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہے اگر کوئی ہندوستانی ہے کوئی پاکستانی ہے کوئی پٹھان ہے کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی بنگالی ہے کوئی بلوچی ہے کوئی صورتی ہے تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پہچان کروائے گئے کہ اس کا تعلق اس ٹائپ سے ہے اس کا تعلق اس علاقے سے ہے یہ فلاں زبان بولتا ہے یہ فلاں زبان بولتا ہے ورنہ ملک کی وجہ سے قوم کی وجہ سے کوئی کسی پر بڑا نہیں ہو سکتا قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ جو ہے پرہیزگار ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہی اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے ورنہ قومیت کے اعتبار سے تو سب کے سب برابر ہیں یہ ایک ایسا زبردست سبق دیا گیا ہے ہم ایمان والوں کو اور ہمیں یہ بتلایا گیا کہ تم ریسیزم کو مت مت ڈھونڈو اور تلاش کرو کہ کون ہمارا برادران وطن ہم سے ہمارے لیے ریسسٹ بن چکا ہے یا کیسے کمنٹ پاس کرتا ہے تم ذرا اپنوں میں بھی غور کرو کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے کون سی کھچڑی پک رہی ہے اور کس طریقے سے ہم آپس کے اندر ڈیوائڈ ہو رہے ہیں یہ قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتلایا کہ اپنے اپنے مقام کو جانو اور تقوی کی دولت کو پیدا کرو اسی کی بنا پر فرق ہوا کرتا ہے اور دیکھو ایک غور کرنے کی بات کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے یہ تو ہم سب کے لیے آئی ہے لیکن سب سے پہلا خطاب ہوا ہے عربوں کو اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں اس زمانے میں بہت ریسیزم تھی زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر بہت عصبیت تھی عرب ایک نون عرب کو سامنے کھڑے نہیں ہونے دیتا تھا عربوں نے اپنا نام ہی رکھ دیا تھا اس زمانے میں کہ ہم عرب ہیں اور ساری دنیا عجم ہے ٹرانسلیشن دیکھو عرب کا مطلب آتا ہے جو بہت کھل کر کلیئرلی اپنی بات کو پیش کر سکتا ہو بول سکتا ہو اور عجم کا معنی آتا ہے گونگا ڈم جس کو بولنا نہیں آتا ہو تو یہ عرب حضرات اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ بولنے والے بات کرنے کا سلیقہ والے تو ہم عرب لوگ ہیں ورنہ جو نان عرب سے وہ تو گونگے ہیں انہیں تو بولنا بھی نہیں آتا ہے اگر کوئی عربی زبان میں بولتا تو وہ کہتے یہ باتیں کر رہا ہے اور اگر کوئی عربی کے علاوہ دوسری لینگویج بولتا تو کہتے یہ بڑبڑا رہا ہے اس کو بات کرنا بھی نہیں آتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت کو سب سے پہلے عربوں میں نادل کیا پوری دنیا کو پیغام دیا کہ کالے گورے کا اسلام میں امتیاز دے عرب اور نان عرب کا اسلام میں امتیاز دے یہاں تو سب سے اچھا وہ ہے سب سے بڑا وہ ہے جس کے پاس تقوی کی دولت موجود اور یہی تو وجہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا رسپیکٹ دیا کیونکہ نبی کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ میرے بلال کے پاس جو تقویٰ ہے وہ ان دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے اثر کی نماز ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نماز اثر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو اے میرے صحابہ سنو ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یہ بتلایا کہ بلال نے بلال نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے جو مجاہدیں برداشت کیے ہیں اللہ کو ان کی تکلیفیں اور مجاہدیں اتنے پسند آئے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے آج سارے حبشہ والوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا بلال کی برکت سے پورے حبشہ کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے یہ مقام تھا حضرت بلال کا شب معراج کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا کہ بلال ایک عجیب بات سنا جب میں معراج کے لیے گیا تھا اور جب میں معراج میں جنت میں گیا تو جب میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز کو سنا بلال تم آگے آگے تھے اور میں تمہارے پیچھے پیچھے تھا محدثین کرام نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹنی کی نکیل بلال نے پکڑی تھی بلال پائلٹ بن کر آگے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تمہاری وہ کون سی کوالٹی ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو شب معراج میں جنت میں سنا ہے ارے ارے بتاؤ نا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کوئی سپیشل عمل تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد فوراً دو رکعت تحیت الوضو کی نماز پڑھ لیتا ہوں بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام مل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس اینگل سے نہیں دیکھا کہ یہ بلال کالا ہے یہ حبشے کا رہنے والا ہے اور یہ غلام رہ چکا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جتنے گیسٹ مدینہ میں آتے تھے اس کا انچارج بنایا تھا کہ بلال سب کے ایکوموڈیشن کا تمہیں انتظام کرنا ہے پورا ایڈمنسٹریشن تمہیں سنبھالنا ہے کوئی مہمان آئے اس کو کھلانا پلانا رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے اے بلال کوئی ننگا آ جائے اس کے لیے کپڑے کا انتظام تمہیں کرنا ہے کوئی بھوکا آ جائے اس کے لیے کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کپڑا ہے اور انچارج ہے وہ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جب کوئی بھوکا پیاس آ جاتا کسی کے پاس چلے جاتے کہ بھائی تھوڑا قرضہ دے دو تھوڑی کھجورے قرض کے طور پر دے دو مسافر آیا ہوا ہے بھوکا ہے میں اسے کھلا دوں گا جب آئے گی تو میں تمہیں ریٹرن کر دوں گا اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نظام سنبھالتے تھے اب واقعہ یہ ہے ایک مشرق ایک مرتبہ مطلب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اسلام والا نہیں تھا مشرق تھا کہنے لگا بلال تم جو یہ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہو تمہیں بار بار پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک کام کرو میرے پاس بہت پیسہ پڑا ہوا ہے اور کافی بیلنس میرے پاس ہی رہتا ہے اس لیے آئندہ جب بھی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا جب آ جائے تو ریٹرن کر دینا اتنے اچھے انداز میں اس مشرق نے کہا حضرت بلال افشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نو پرابلم اب ایک بار ایسا ہوا ضرورت پڑی اس کے پاس گئے کہا بھائی اتنی ضرورت ہے کہا کہا لے جاؤ لے جاؤ بیلنس ایسا ہی پڑا ہوا ہے اور دے دیا حضرت بلال افشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب جب آئے گا تو دے دوں گا کہا جاؤ کوئی بات نہیں اب حضرت بلال افشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اس مشرق کو شرارت سوچی وہ تو اس کی چال تھی چار پانچ مشرقوں کو جمع کیا اس نے اور گیا دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اور کہا کہ وہ جو کل تم میرے پاس سے پیسہ لے کر گئے تھے چار دن میں مجھے واپس چاہیے اگر نہیں ملا تو یاد رکھنا تمہارے گردن میں زنجیریں پہنا دوں گا پھر سے غلام بنا دوں گا بکریاں چرانے بھیجوں گا سلیل کر دوں گا تجھے اور تیرے اسلام کو اس نے چار دن میں مجھے پیسے واپس چاہیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پریشان کہاں سے لاؤ جو کچھ لیا تھا غریبوں کو کھلا دیا چار دن میں پیسے ریٹرن کرنے ہیں فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر عشاء کی نماز تک اسی طرح پریشان رہا اب جب کوئی سولوشن نہیں ملا تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد نبی میں گیا میں نے جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سنا ہے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی نہیں مانگتا کیونکہ آپ کی بھی حالت ہی آپ کے گھر پر فاقے چل رہے ہیں لیکن میں کروں کیا اس لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ترکیب یہ ہے میں مدینہ سے بھاگ جاتا ہوں کہیں جا کر چھوٹ جاتا ہوں روپوش ہو جاتا ہوں تاکہ کل وہ مجھے ڈھونڈنے آئے تو میں اسے نہ ملوں اور کوشش کرتا ہوں محنت کرتا ہوں جب اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے میں پھر مدینے میں آ کر اس کا پیمنٹ کر دوں گا لیکن اگر میں یہاں پر رہا وہ مجھے بھی ذلیل کرے گا آپ کو بھی گالیاں دے گا اسلام کو نقصان پہنچائے گا تو مجھے پرمیشن دو کہ میں روپوش ہو جاؤں حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے لی گھر پر آئے رات ہو چکی تھی اندھیرا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار لی ڈال لیا کپڑے لیے جوتا پہنا اور اب انتظار کر رہے تھے کہ ذرا تھوڑی سی لائٹ ہو جائے آدھی راتیں بہت اندھیرا ہے ذرا اور رات گزر جائے کچھ روشنی ہو تھوڑا دکھائی دینے لگے تو میں مدینے سے باہر نکل جاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی گھر سے نکلنا چاہتے تھے روایتوں میں منقول ہے کہ کسی نے ان کے دروازے کو نوک کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ایک صحابی دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں فرمایا اے بلال کہیں پر مت جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ابھی اپنے پاس بلایا حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اس وقت میں اللہ کے نبی نے مجھے بلایا جلدی جلدی قدموں سے پہنچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا ہو حضور دروازے پر کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں خوش ہے اور تین اٹنیاں وہاں پر سامان سے لدی ہوئی پڑی تھی جیسے ہی اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا فرمایا بلال اللہ کو بھی گوارا نہیں کہ تم مدینے چھوڑ کر جاؤ دیکھو اللہ نے تین تین اٹھنیا بیچ دی ہے جو سامان سے لدی ہوئی ہے اے بلال یہ اٹھنیا بھی تمہاری ہے اور اس کا سامان بھی تمہارا ہے جاؤ جا کر یہ جو قرضہ تم نے لیا ہے اس مشرق کو دے دو اور جتنا مال بچ جائے وہ تمام مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دو یہ اے بلال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے تو یہ مقام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اس کالے گھورے کے امتیاز کو مٹا دیا ایران سے آئے تھے سلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے آئے اور کتنی جگہ بکے کتنے حالات کے بعد وہ ایران سے مدینہ پہنچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان سے ایسی محبت ہو گئی کہ ایک دن فرما دیا سلمان منا اہل البیت کہ سلمان اگرچہ ایران سے آیا ہو لیکن سلمان تو میرا فیملی ممبر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ میں عربی ہوں وہ ایرانی ہے فرمایا نہیں وہ میرا فیملی ممبر ہے اور آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار عراق میں موجود ہے اور ان کی قبر کے پاس یہی حدیث لکھی ہے سلمان منا اہل البید کہ سلمان تو ہم میں سے اور ہمارا فیملی ممبر ہے یہ اسلام نے عزت دی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمان آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان کو کمانڈر بنایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہے اور ایران کا مقابلہ کرنے گئے اور انہوں نے کہا ایرانیوں کو اے ایرانیوں میں بھی تو ایران کا رہنے والا تھا لیکن دیکھو آج یہ سارے عرب ان کا میں کمانڈر ہوں یہ میرے کنٹرول میں ہے میں ان عربوں کو لے کر آیا ہوں اس سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام نے کالے گورے اور عرب اور نان عرب کے مزاج کو اور فرق کو ختم کر دیا اسلام میں تو تمام مسلمان ایک ہی ہوا کرتے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایرانیوں کو سنایا ہے بہرحال میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم دیتا ہے کہ ایمان والو آپس کے تفرقے ختم کر دو ایک ہو جاؤ آپس کے اندر بھائی چارگی ہو جائے یہ الگ الگ قبائل میں تقسیم ہونا الگ الگ گروپس اور پارٹیز میں جانا اسلام اسے پسند نہیں کرتا حجت الوداع کا موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان دینے کھڑے ہوئے اور اس دن آڈینس کتنے تھے one lakh twenty four thousand صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ بیان کیا تھا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ میرے جانے کے بعد مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم بت پرستی میں لگ جاؤ گے تم بتوں کی پوجا کرو گے ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ دنیا کی لالچ میں آ کر تم آپس میں بکھر جاؤ گے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگو گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس کے اندر بکھر کر رہ جاؤ گے اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لی عربین علی جمیل ولا فضل لی ابید علی اسود الا بالتقوی اے لوگو سن لو کسی عرب کو کسی نون عرب پر فضیلت حاصل نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا میار تو صرف تقوی ہے یہ حجت الوداع کا بیان ہے بلکہ ایک بڑی عجیب روایت سنا صاحب الغابہ نے اسے بیان کیا ہے ایک صحابی تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت سدئی باہلی رضی اللہ تعالیٰ ہو بوڑھے ہو گئے تھے شام میں رہتے تھے سیریا میں آخری زندگی میں رہتے تھے دو تابی تابی ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو نہ دیکھا ہو صحابہ کو دیکھا ہو دو تابی ایک کا نام ہے ابن زکریہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے کا نام ہے مغول رحمت اللہ علیہ یہ دو تابی حضرت سدئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے شام گئے ملاقات کی اور کہا کہ ہم دونوں نے مدینہ سے سیریا تک کا سفر کیا ہے آپ سے ملنے کے لیے اور یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں ایک حدیث ایسی سنا دو جو آپ نے ڈائریکٹلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو حضرت سدئی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا ہاں مجھے وہ دن یاد ہے سامنے اللہ کے نبی تھے ادھر میں تھا اور کوئی نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت یہ کہا تھا اے میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے مسلمانوں کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ ایمان چھوڑ دیں گے وہ نماز چھوڑ دیں گے وہ روزہ چھوڑ دیں گے وہ حج چھوڑ دیں گے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مسلمان عصبیت میں رسزم میں مبتلا ہو ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں اپنے ایمان کو کھو دیں گے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سدئی جہاں تک ہو سکے میری اس بات کو دور تک لوگوں کو پہنچانا حضرت سدئی نے فرمایا ان دونوں آنے والوں سے ابن زکریہ اور مقل رحمت اللہ علیہ سے کہ جیسے اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا یہ بات دور تک لوگوں کو پہنچانا میں بھی تم دونوں کو نصیحت کرتا ہو کہ جتنا ہو سکے یہ بات لوگوں کو پہنچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری قوم عصبیت کی وجہ سے آپس میں بکھر نہ جائے اور ان کے اندر آپس میں فرقے اور جماعت نہ بن جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو جو کسی زمانے میں پاکستان کے چیف جسٹس تھے اور آج کے زمانے میں پورے دنیا کے اندر لیول کے سب سے بڑے عالم اور مفتی سمجھے جاتے ہیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ ایک برائی جو زمانے جاہلیت میں تھی وہ وہاں سے چل رہی ہے اور اللہ حفاظت کرے آج بھی ہماری جڑوں میں موجود ہے اور وہ برائی وہ کی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا لا حلف فی الاسلام یہ برائی آج بھی موجود ہے برائی کیا ہے آج ہمارا ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ یہ آدمی میرے گاؤں کا ہے میرے ملک کا ہے اس کی زبان میری زبان سیم ہے اس کا خاندان میرا خاندان سیم ہے اس کا ٹرائب میرا ٹرائب سیم ہے ہم دونوں ایک ہی ملک کے ہیں ہم دونوں ایک ہی زبان بولتے ہیں اس لیے میں ہمیشہ اس کا سپورٹ کروں گا چاہے یہ رائٹ پر ہو یا رونگ پر ہو اور اسی بیس پر ہم نے اپنی پارٹیز بنا لی قوم بنا لی جماعتیں بنا لی اور سوچتا ہے کہ فلاں آدمی میرے ملک کا نہیں میرے گاؤں کا نہیں میری پارٹی کا نہیں میری زبان والا نہیں اس لیے وہ رائٹ پر ہو یا رانگ ہو ہی از آلویز رانگ اس لیے کہ وہ میرا اپنا نہیں ہے اور یہ اپنی برادری کا ہے اس لیے یہ ہمیشہ رائٹ ہے یہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فی الاسلام کہ اسلام میں ایسی برادری کی پارٹیز نہیں ہوا کرتی ہے کہ میری برادری والا غلط کرے تو بھی میں صحیح کہو اور فلا برادری والا سچائی پر ہو پھر بھی میں اسے غلط ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں فرماتے وہ زمانے جاہلیت کی برائی آج بھی ہمارے جڑوں میں موجود ہے کہ اسی بنیاد پر ہماری کمیٹیز پارٹیز بن جاتی ہے کہ میں فلا برادری کا بولا فلا برادری کا اور اس سے پھر آپس میں نفرتیں بغض عداوتیں لڑائیاں آپس کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے زمانے جاہلیت میں ایک پروب فیمس تھا ان سورفا کا منو مدلو مظلوما ایک پروک تھا کہ جو تیرا بھائی تیری پارٹی کا آدمی ہے نا اس کو ہمیشہ ہیلپ کر وہ تو بھی کر تو بھی کر آلویز اسے ہیلپ کیا کر یہ پروک تھا ان سورفا کا ہیلپ یور بردر تیرے بھائی کی تو مدد کر زانی بناؤ مظلومن وہ ظالم میں تب بھی مظلوم میں تب بھی اس کی مدد کیا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اب میں اسے حدیث بنا کر پیش کرتا ہوں سننے جیسی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زمانے جاہلیت کا پروب ہے نا کہ ہیلپ یور بردر وہ ظالم ہو مظلوم ہو تمہاری پارٹی کا آدمی ہے ہیلپ اس کو میں اب حدیث بنا کر پیش کرتا ہوں اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مظلوما تیرے بھائی کی مدد کر وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروب کو حدیث کا کپڑا پہنایا اور کہا کہ یس تیرا مذہب بھی یہ کہتا ہے صحابہ حیران ہو گئے کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تیرے بھائی کی مدد کر ظالم و تب بھی کر مظلوم و تب بھی کر مظلوم تو سمجھ میں آیا مظلوم تو سمجھ میں آیا کہ بھائی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو ہیلپ کر لیکن اگر وہ ظالم ہے وہ رونگ کر رہا ہے پھر اس کی کیسے مدد کرے قربان جاؤ آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے فرمایا ارے میرے صحابہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک لو کیا بات کہی کہ ظالم کی مدد یہ ہے اسے ظلم مت کرنے دو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروب تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا ترجمہ اور اس کا انٹرپریٹیشن کرنے میں غلطی ہو رہی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم کے بھائی کی مدد کر ظلم کرے یا مظلوم ہو مدد یہ ہے بھائی کی مدد کر مظلوم ہے تو مدد کر ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہے اس کو روک لے سٹاپ ہے اس ظلم مت کرنے دے یہی تیرے بھائی کی مدد ہے کہ آج تو اس کو ظلم سے روکے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو ایسے ایسے اندازوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی جینا ہے اور دیکھو ایک زمانہ وہ تھا اسلام کی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہا جاتا تھا کہ خلافت عثمانیہ میں سورج گروب نہیں ہوتا تھا کیا مطلب یعنی اتنی بڑی حکومت تھی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس حکومت میں کہیں سن سیٹ ہوا اگر ادھر سن سیٹ ہے تو ادھر سن رائز ہو رہا ہے اتنی بڑی حکومت ہے کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوا لیکن اس زمانے میں جب مسلمانوں کو اللہ نے وہ جاہو جلالی دی تھی اس وقت ان کے بادشاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے نور الدین زنگی ہے اماد الدین زنگی ہے یہ سب غلام تھے سلیوز تھے کسی زمانے میں لیکن اس وقت یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ ہمارا کمانڈر ہمارا حاکم ہمارا لیڈر سلیو ہے یا کوئی بہت بڑا عرب ہے اس زمانے میں تو یہ تھا جو تقوی والا ہے جس میں ایبلٹی ہے جو کیپیبل ہے اسے اپنا حاکم اور سپہ سالار اور کمانڈر بنا دیا جائے اور نتیجہ یہ ہوا بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہے سلیمی جنگ بہت فیمس ہے لیکن ہر جگہ پر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی ہے جب دشمنوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان تو ہارتے ہی نہیں ہیں ایسے جمے ہوئے اور ایسے متحد ہے ہر جگہ پر ان کی جیت ہو رہی ہے ریزن تلاش کرو کیا بات ہے ان کے انٹیلیجنس نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان میں اتحاد ہے وہ ایک ہے اور ان کے اندر یہ ذات پات یہ برادری یہ نسلی امتیازات کچھ نہیں ہے سب ون ہے اور سب کی زبان پر یہ ہے کہ نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں یہی وہ ریزن ہے بس ریزن مل گیا اب ان دشمنوں نے توڑنا شروع کیا اور کیسے توڑا ہے وہ زمانہ تھا خلافت عثمانیہ کا کہ جس وقت ترک کے اندر اس کی راجدانی استنبول میں موجود تھی اور اتنی بڑے کئی علاقے کے اوپر مسلمانوں کی جاہو جلالی اور حکومت تھی وہاں پر اب انہوں نے کام شروع کیا جو عرب سے ان کو سمجھایا اسلام تم پر آیا حضور عرب میں آئے قرآن عربی میں آیا سب کچھ عرب میں ہوا اور آج ترکی تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں ترکیوں کیوں تمہارے اوپر حکومت مل گئی کیا کر رہے ہو تم عرب ہو کر تم انڈر کنٹرول اور تمہارے اوپر ترکی لوگ ہیں بس کچھ لوگوں کے اندر وہ جہالت کے ہوا آئی اور عرب لیگ نام کی ایک جماعت تیار ہو گئی عرب سے ہم کسی کے انڈر میں نہیں رہیں گے عرب لیگ کی ایک جماعت بن گئی جب ان کو الگ کیا پھر ترکیوں میں گئے کہ تم ترک کے رہنے والے ہو اور تم باتیں عربی میں کرتے ہو لباس عرب کا پہنتے ہو قرآن عربی میں پڑھتے ہو آپس کے اندر عرب کا کلچر رکھتے ہو ارے تم ترکی ہو اپنا تمہارا کلچر ہو تمہاری اپنی زبان ہو تمہارا اپنا لباس ہو یہ کیا عربوں کا طریقہ تم نے اختیار کیا ترکوں کو ادھر بھڑکا دیا اور اس طریقے سے دشمنوں نے دو جماعتیں بنا دی ایک عرب لیگ تیار ہو گئی اور وہ مصطفیٰ کمال پاشا ترکوں کو لے کر الگ نکل گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا تو وہ جاہل اور نادان تھا کہ جس نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں ہم عربوں کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے ہم ترکی حکومت ہمارے پاس ہے آج کے بعد ازان بھی ترکی زبان میں ہوگی نماز بھی ترکی زبان میں پڑھائی جائے گی قرآن بھی ترکی زبان میں ہوگا لباس بھی ترکیوں کا ہوگا عربک کو ختم کرو عربوں نے کہا عرب ختم نہیں ہو سکتا ہے اور لڑا دیا ان دونوں اور پھر وہ لڑائی ہوئی ہے کہ خلافت عثمانیہ تقسیم ہونے لگی ٹوٹتی گئی ٹوٹتی گئی اور جب یہ بکھرے غیروں کو موقع مل گیا اور ایسا ان کو توڑ کر رکھ دیا سارا اتحاد ختم ہو گیا آج مسلمانوں کے ففٹی ٹو ممالک ہیں وہ سب ایک تھے لیکن اس اختلاف نے ففٹی ٹو حصوں میں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا آج باون ملکوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت حکومت ہے کسی زمانے وہ ایک خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی لیکن غیروں نے اس سازش کے ذریعے اور اس ریسزم کو اندر ڈال کر ایسی جڑ کو کھوکھلا کر دیا کہ مسلمانوں کو باون ملکوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس سبق کو سمجھنا ہے آپس میں پیار محبت کو پیدا کرنا ہے ایک ہونے کی ضرورت ہے قرآن نے ہمیں کہہ دیا یہ نسلی امتیازات یہ زبان کا اختلاف یہ ریس اور ٹرائب کا اختلاف یہ صرف آپس کے تعارف کے لیے ہے ورنہ مسلمانوں تم سب ایک ہو ایک ہو کر رہو مل جل کر رہو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اگزامپل دی فرمایا کہ مسلمان تو ایک جی جسم کی طرح ہے ایک باڈی کی طرح ہے اگر باڈی کے ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے پوری باڈی کو اثر ہوتا ہے ایک حصے میں تکلیف ہے لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی ہے پورا جسم بے قرار ہے اے ایمان والو تم بھی ایسے بن جاؤ کہ ایک تمہارے بھائی کو تکلیف ہو ہو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 بڑے گنہگار کار و کار ہے اللہ پوری زندگی نا فرمانیوں میں گزری ہے پروردگار عالم اپنے رحم و فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے دے دے دے دے العالمین ہمیں ایک ایک بنا بنا بنا بنا نیک نیک اللہ آپس میں بھائی چارگی اور نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے علاق العالمین جب ہم بکھر گئے تو غیروں کو موقع مل گیا پروردگار عالم امت میں اتحاد اعتماد پیدا فرما دے اپس کی عصبیت کو ختم فرما دے مولا گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے مبتت دے دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے جو پریشان عالم کی پریشانی ختم فرما دے جو مقروض غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے اور با اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے بڑے لاڑ پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور مولا جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے مولا ہماری زندگی کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہے مولا پتا نہیں کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے مولا موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے ہمارے گھروں میں ہماری عالی اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا بنا انکانتا سمیع العالم و دعا لینا یا مولا انکانتا تواب الرحیم سبحان ربی رب العزت یا قائم کے قول والسلام فسلام على المرسلين